السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الرحمن الرحیم پچھلے اخبار میں ہم نے پڑھا تھا کہ سود کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بحث ہوئی تو اس وقت عربوں میں سود کے بہت معاملے چل رہے تھے تو سود تو کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ سود اور ربا یوکسی کر کر کر کے اصول کی جاتی ہے وہ مشرقین اس وقت کے جو مشرقین تھے وہ سود کو بھی گئے کی طرح حرار سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جس طرح ہمیں تجارت کرنے میں اور بے کرنے میں خرید فروخت کرنے میں نفع منافع لینے کا اختیار ہے تو ایسی ہی سود میں بھی کہ قسم کا نفع ہے یعنی بندہ دس ہزار روپے دیتا ہے اور پھر مقروض سے پندرہ یا بارہ ہزار روپے مانگتا ہے تو اس بھی ایک قسم کا نفع ہے تو یہ بھی بالکل سود بے ہی کی طرح ہے تو جس طرح بے جائز ہے تو سود بھی جائز ہونی چاہیے تو اس پر اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کہ ان کا یہ یہ کہنا سود ہونا کی طرح ہے اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ البیع حرم الربا کہ بے کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے اور ربا یعنی سود کو حرام فرمایا ہے اس کی جو تفصیل تھی اس کا تھوڑا سا پس منظر سامنے پڑھ لیا تھا اس کی اور بھی تفصیلات ہے اس کا یہاں پہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس تمام کی تمام تفصیلات کو یہاں ذکر کر دیں جس کی مزید تفصیلات جو ہے نا یہ جو آیت کریمہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اگر مزید تفصیلات دیکھنے ہو تو معارف قرآن میں ان آیت کے ذیل میں مفصل بحث کی گئی ہے اور اس طرح شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دم رفت العالیہ کا ایک کتاب ہے سود پر تاریخی فیصلہ جو سپریم کورٹ کا اصل تو انہوں نے انگلش میں لکھا تھا اور اس کی اردو تو اس کی اردو تجمہ بھی چھپ گیا تو اس میں اس کی مزید ٹوٹل جتنے آج کل کے دور جدید کے جو ریبا کس میں ہے یا مارکیٹ میں یا ملک میں یا دنیا میں جو رائج ہے پائی جا رہی ہے ان کا پورا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ موجودہ صورتیں کیا کیا اور کن کن صورتوں میں کن کن چیزوں میں سود کا عمل ہوتا ہے اور اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہے تفصیل سے جو ہے نا ہمارے قرآن میں بھی عنایت کے ذریعے میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور شیخ سرجمائے کام ہے تو تفصیلات کے لیے وہاں رکی کیا جا سکتا ہے تو یہ جو ایسی جب ربا کی حرمت نازل ہو گئی کہ یہ حرام ہے اس سے پہلے جتنے بھی معاملات وغیرہ کیے گئے تھے یا ہو گئے تھے جو منافع وغیرہ جو لین دین تھا سود کا وہ تو ہو گیا اب اس کی حرمت نازل ہونے کے بعد جو ہے نا نہ کوئی اپنے مال کا سود طلب کر سکے گا اور اگر اس پر ہے نہ یہ دوسرے کو دے سکے گا اور اگر دوسرے پر نہ یہ لے سکے کیونکہ وہ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر علم ہونے کے باوجود یعنی حرمت تو ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو حرمت کا پتہ ہے کہ یہ حرام ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہے یعنی گناہ سمجھ کے کر رہا ہے وہ تو گناہ گار ہوگا فاسق ہوگا اس کے گناہ کے بقدر اس کو عذاب ملے گا لیکن اگر ایک سولی کاروبار بھی کرتا ہے اور اس کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے تو گویا کہ یہ قرآن کریم کی کریمہ کا انکار ہے اور یہ تو اظہر میں نشست بات ہے کہ جو قرآن کریم کے ایک لفظ کا بھی انکار کر لیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے حکم کا اور جس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہے تو جب ایک لفظ کے انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو اتنے آیت کریمہ کا انکار کرنے سے تو ظاہر سی بات ہے تحریک اللہ کافر ہوگا اور تو یہاں پہ دو باتیں ایک اگر سودی کاروبار کر رہا ہے اور گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے اس کو مقابل تلاش کرنا چاہیے گناہ گار رہے گا لیکن اگر دوسرا آدمی ہے وہ بھی کام کر رہا ہے لیکن حالات سمجھ کے کر رہا ہے جس طرح کی مشکل کیا کر دیتا ہے تو اس حرمت کے نازل ہونے کے بعد اگر پھر بھی وہ حلال سمجھ کے کر رہا ہے تو گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا وہ انکار کر رہا ہے اور قرآن کریم کے ایک آیت ہو یا ایک لفظ ہو اس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو کافر ہوگا اور مرتد ہوگا اور اس کی سزا جو ہے ہمیشہ نشکری ہو جہنم دوزخ ہوگا تو آیت کریم میں بتایا گیا ہے کہ حرمت ربا نازل ہونے کے بعد اگر تم نے پھر بھی کیا یعنی جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان سے بچو یہ معاملات آئندہ کے لیے نہ کرو پھر بھی تم کرو تو فعدن بحر من اللہ و رسولی تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہے نا اعلان جنگ ہے تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اعلان کلم کلا جو ہے نا دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ حرام ہے یا باوجود حرام ہونے کے جو ہے نا حلال سمجھتے ہوئے ہم اس کو کر رہے ہیں اس کے حرمت کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ قیمت سے ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ان لوگوں کے لیے کھلی دھمکی ہے ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا تو یہ بالکل اتنی شدید الفاظ میں جو ہے نا لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت میں ان معاملات کی طرف جو ہے نا نہیں جانا ہے اور اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچنے اور بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر پھر بھی بندہ کر لیتا ہے تو اس کا پھر جو ہے نا سزا جو ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے نزلت لما قال بعض صحابہ کی بعد اللہ کی ربا کان له قبل بعض صحابہ کرام نے رما کے ربا کے سے قبل جو انہوں نے معاملات کیے تھے تو بعض کا بعض پر کچھ لین دین باقی تھا یعنی کہ سود کے پیسے باقی تھے تو نہیں ہونے کے بعد حرمت کے بعد بعض نے ان میں سے مطالبہ کیا کہ ہمارے سید پر ابھی تو یہ جو لین دین تھا جو معاملہ کیا تھا یہ تو حرمت سے قبل تھا تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ حرمت قبل تھا ہو اب لینا یا ان کو دینا جو ناجائز ہوگا پھر میں یہ بتایا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو پہلے تھا جو کر لیا جو پہلے کیا گیا تھا وہ تو صحیح ہے تو اب حرمت کے بعد جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا مزید جو ہے نا لین دین سود کا سود کرنے کی لین دین کی ضرورت نہیں ہوگی فعلم تفالو اگر تم نے نہیں کیا فعلم تفالو اگر تم نے نہیں کیا یعنی تم نے حکم کی تعمیل نہیں کی تم تعمیل نہیں کرو گے ما امیر تم بھی جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے فعظنو اعلمو تو جان لو منا اعلمو جان لو بے حرب من اللہ و رسولی اللہ تعالی اور اس کی رسول کی طرف سے جنگ کرنے کا اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا لکھوں کی شدید تمہارے لیے اس میں بہت ہی دمکی ہے لہم یعنی ان کے ولما نظرت لا لنا بحربه اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے سخترین الفاظ میں ممانعت کی گئی ہے اور اگر کوئی اس کے باوجود کرنا چاہتا ہے تو ان کو یہ اعلان کیا گیا کہ وہ تیار ہو جائے اللہ اور رسول سے لڑنے کے لیے تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی قالو تو کہنے لگے لنا بحر بھی یعنی ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے ان کے ساتھ جنگ کی طاقت نہیں ہے ان سب تم رجعتم ہو اور اگر تم توبہ کرو اور اگر تم توبہ کرو رجع تمام یعنی سمانوں کے بعد آ جاؤ جو تم نے پہلے کیا تھا توبہ کر کے جو نا توبہ قائب ہو جاؤ فرکم رؤوسو اصول اموالکم فرکم رؤوسو اموالکم یعنی اصول اموالکم تو بعض آنے کی صورت میں آ جانے کی صورت میں رجوع کرنے کی صورت میں جو ہے نا تمہارے لیے اپنے مال کا اصل اپنے مال کا اصل مثلا دس ہزار روپے تھے تو سود بارہ ہزار تھا یا پندرہ ہزار یعنی دو ہزار تین ہزار آپ نے مزید لینے تھے تو اس میں سے جو آپ کا اپنا مال بنتا ہے دس ہزار روپے دس ہزار جو کہ آپ کا اپنا سرمایہ ہے آپ کا اپنا اصل مال ہے تو اس کی تو اجازت ہوگی یعنی اپنے اصل مال لینے کی یا اس کو اپنے اصل مال دینے کی لیکن اس پر مزید جو سود طے کیا گیا تھا وہ نہیں ہوگا این تم اور اگر تم ارجا تم اگر تم توبہ کرو رجوع کرو اس سے تمہارے لیے تمہارا اپنا اصل مال ہوگا لا تظلمون بزیادہ تم پر کوئی ظلم نہیں تم پر کوئی ظلم نہیں یعنی تم پر ظلم نہیں ہوگا دیجیاتیں زیادہ کرنے کی وجہ سے ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا بنفسے یعنی اس کی ساتھ کم کرنے سے یعنی جتنا تھا اسی اتنا ہی اصول کرنا ہوگا نہ اس سے زیادہ لینا ہوگا اور نہ اسے کم دینا ہوگا انکان وقع وقع غریم ذو عسرت و نظرت لہو علیکم تاکر اس حیث میں بتایا گیا ہے کہ جو سودی معاملات ہو یا سودی معاملات کے علاوہ دوسرے معاملات ہو اگر کوئی تنگ دست ہو غریب ہو مسکین ہو فقیر ہو اس کے پاس سہولیات نہ ہو آپ کے قرض دینے کا تو یہ جو سود کا معاملہ ہو یا سود کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہو عام سا معاملہ ہو تو آپ نے اس کو پیسے دی اور رقم دی ہو اور جو وقت متعین کیا گیا تھا اس وقت پہ وہ نہیں دے سکتا اور آپ کو پتہ بھی معلوم بھی ہے کہ یہ مجبور ہے غریب ہے مسکین ہے اس کے پاس نہیں ہے کہ ابھی مجھ وقت دے تو اسلام کے شرط کا یہ پیغام ہے یہ تعلیم ہے کہ ایسی صورت میں جو سود لینا تو دور کی بات بلکہ اگر جو اپنا حق ہے یعنی جو آپ کے اپنا حق ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمزور ہے ضعیف ہے غریب ہے مسکن ہے اس حق کو بھی اگر آپ معاف کر دو تو اسلام میں شرح نے اس کو احسن قرار دیا اچھا قرار دیا افضل قرار دیا ہے یعنی ہے تو آپ کا اپنا حق اگر آپ لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو لیکن اگر آپ کو معلوم ہے آپ کے علم یہ بات ہے کہ یہ بیچارہ غریب ہے مسکین ہے فقیر ہے تو اگر آپ اس اپنے اصل رقم کو بھی معاف کر دو تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا بہت بڑا انعام کا وعدہ کیا گیا ہے اور عدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو ایسے سنگر ہو غریب و مسکین ہو تو مقروض ہو اس کو اگر سہولت دی جائے یعنی مزید کچھ وقت مہلت دی جائے یا بالکل جو رقم لیا دی گئی ہے اس کو پورے کی پورے رقم کو معاف کیا جائے تو اسلام اور شریعت کا یہ تعلیم ہے یہ اصول ہے یہ قانون ہے یہ جب اگر اس طرح کیا جائے تو بہتر رہے گا جبکہ سود وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم انہوں نے مقرر کیا ہوتا ہے تو اتنے ٹائم تک اگر اسی مدت میں اگر وہ رقم مل جاتی ہے تو رہا میں لیکن اگر نہیں ملتی تو پھر مزید اس کے سود لگا کے اس کو مہلت دیتے ہیں مثلا ایک مہینے کا وقت انہوں نے مقرر کیا ہوتا ہے کہ ایک مہینے بعد میں نے آپ کو دس ہزار روپے دیے ہیں آپ نے بارہ ہزار مثلا دینے ہیں اگر وہ ایک مہینے بعد بارہ ہزار یعنی دو ہزار اوپر نہ دے سکے تو پھر مزید اس کو ایک مہینہ کی مہلت دی جاتی ہے اور مزید اس کو کہا جاتا ہے کہ دو ہزار آپ نے صرف مزید دینے ہوں گے یعنی دو مہینے بعد صبح نے میرا قرضہ دینا ہو تو آپ کو بارہ کی بجائے چودہ یا پندرہ ہزار دینے ہوں گے تو سود کی نظام میں جو ہے نا غریب مسکین جو ہے نا دستہ چلا جاتا ہے جبکہ شراک میں اسلام میں جو ہے نا شرح کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی کم دست ہو غریب ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک اچھائی بلائی اور احسان کر کے جو ہے نا اس کو یا تو محلت کیا جائے اور مزید احسان یا اچھائی بلائی کر کے اس کو وہ رقم ہی معاف کر دی جائے تو اس کا ثواب جو ہے نا اس کا سمرا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اور اس سے بہت بڑی فضلت آئی ہے کہ اگر اس طرح کیا جائے تو میں اس کا تصویر ہے وہ انسان وقع غریب اور اگر مقروض اور اگر مقروض ہو اور اگر مقروض یعنی جس کو قرض دیا گیا ہے ذو عسرت یعنی تنگ دست ہو ذو عسرت ذو عسرت تنگ دست ہو فنجرت لہو اے علیکم تاخیر ہو فنجرت تو اس تنگ دست کو اس غریب کو اس مسکین کو جو ہے نا اس کے لیے مہلک ہے یعنی اس کو مہلک دینی چاہیے مہلک دینی چاہیے اور مزید ایسا کر کے جو ہے نا جتنا قرضہ دیا ہے وہ معاف کر دینا چاہیے علیکم تاخیر ہوئی تم سنے تم پر اس کو مہلت دینا یا اس کو معافر کرنا یا اس کو تھوڑا اور ٹیم دینا جو نا یہ لازم ہے ضروری ہے الہ نئی سرا الہ نئی سرا یعنی فراخی ہونے تک وسعت ہونے تک یعنی جب تک اس کے پاس پیسے نہ ہو یا جب تک اس کے پاس وسعت نہ ہو فراخی نہ ہو اس وقت تک جو ہے نا اس کو اگر محلت دی جائے تو یہ افضل ہے یہ اچھی بات ہے یہ تم پر لازم ہے صفت اسی نے وسع میں ہے کہ اس کو میں طرح بھی گیا اور میں اس طرح بھی گیا ہے رب تجوز ہی یعنی اس کے وسعت کے وقت تک اس کے فراخ ہونے تک یعنی گنجائش وسعت ہونے تک وان تصدقوا بالتشديد على الغام التاء خلاف سے کسوار ہے بتفریق الہاد دیا اس کا استغفار کا سے بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا اور کہ یہ کس طرح بنا یعنی علی المعتر بالابراء یعنی ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو مہلت دی جائے ان کے وسط ہونے تک گنجائش ہونے تک فراق ہونے تک جو نا اور مزید یہ ہے کہ اگر تم یعنی صدقہ کرو یہ جو تمہیں یہ جو قرض مقروض کو دیا گیا ہے اور تمہیں بھی ہے معلوم بھی ہے کہ یہ بیچارہ غریب ہے سنگھر ہے تو اگر اسی رقم کو جو آپ نے قرض دیا ہے اسی کو اگر آپ بطور خیرات کے بطور صدقہ کے جو ہے نا اسی کو دے دو یعنی معاف کر دو تو یہ بھی اچھی بات ہے یہ بھی پسندیدہ ہے اور اس کا بہت ہی بڑا ثواب ہے یعنی سنگر کو ایتصدقو یعنی تم صدقہ کرو خیرات کرو علی المعصرین اس تنگ دست پر پھر ابرائی منا بری کرنے کے ساتھ معاف کرنے کے ساتھ کو جتنا پیسے رقم دی ہو وہ بالکل معاف کر دو خیر لکم ان کو تعلمون یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو انہو خیر ففعلوه کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے لہذا اس طرح معاملہ کیا کرو کرنے لگو في الحديث من أنزل معصيا أو وضع عنه أزله الله في ذله يوم لا ذل إليه حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص تندس کو مسکین کو غریب کو فقیر کو مہلت دیتا ہے یا اس سے اس کو ہٹا دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ انواف کر دیتا ہے اس کو بالکل معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت کے دن اس کو اپنے سایہ جس, جس کو آج کا کہا جاتا ہے اپنے عرش کے سائے اس کو سایہ دیں گے یعنی اپنے عرش کے سائے تلے اس کو کھڑا کریں گے اور فی الحدیث من انظر معصرا جو تقدس کو محلت دے اوز آنو یا اس سے ہٹا دے یعنی معاف کر دے اذل اللہ فی ظل ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سائے میں سائے دیں گے اس دن لا ظل الا ذل ہو جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سایہ کے رواہ مسلم واتقوا يوما ترجعون بالبناء الى الكل تردون وللفاعل تسيرون فيه الى الله واتقوا تم ڈرو اس دن سے ترجعون کہ تم لوٹائے جاؤ گے تم لوٹائے جاؤ گے فيه اس دن میں الى الله یعنی تم لوٹو گے جاؤ گے یعنی قیامت کے دن روز جزا کے دن اللہ تعالی کی طرف ہوا یوم القیامه اور قیامت کا دن ہے ثم توفى فيه ثم توفا فيه پھر تمہیں یعنی دیا جائے گا توفا فیہ اس دن تمہیں دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو جزا بدلا یعنی سزا یا بدلا ما کسبت عاملت من خیر و شر جو تم نے کمایا ہے جو تم نے کیا ہے اعمال میں سے شر ہو یا خیر ہو یعنی اگر اچھے اعمال کیا ہو اس کا بدلہ بھی ملے گا بطور جنت کے اور اگر برے اعمال کیا ہو اس کا بدلہ بھی ملے گا بطور جزا کے جہنم یعنی اپنے کیے ہوئے اعمال کا خو اچھے ہو یا برے ہو پورا پورا بدلہ ملے گا وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی، اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کو کم نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی برائی کی ہو تو جتنی برائی کی ہو اس کی بقدر سزا ملے گی اس سے زیادہ سزا نہیں ملے گی اب ایسے جو اگلی ایسی کریمہ ہے تقریباً قرآن کریم کی طویل ترین کریم سے ہے بلکہ ہے ہی قرآن کریم کی طویل ترین آیت شمار کی جاتی ہے اور اس کریمہ میں جو ہے نا جس طرح کے ابھی اس سے قبل آیت میں ہم نے سود کی حرمت کے بارے میں پڑھا کہ سود حرام ہے اور سودی معاملات جو ہے نا نہیں کرنے چاہیے تو ان احکام کو ذکر کرنے کے بعد یعنی سود کی حرمت کو ذکر کرنے کے بعد جو ہے نا اب ان اس آیت کریمہ سے جو ہے نا جو کہ قرآن کریم کی لمبی ترین آیت کریمہ ہے اس میں سودی معاملات کے علاوہ جو عام معاملات ہیں یعنی معاشرے میں جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے تو ان معاملات میں جو ہے نا ایک تو نقد معاملات ہوتے ہیں اور ایک ادھار کے معاملات ہوا کرتے ہیں تو کے جو معاملات ہیں یعنی خروج فروخت کے سلسلے میں اس میں بہت ہی اہم ہدایات دی گئی ہے جس کا خلاصہ اور مقصد نچوڑ یہ ہے کہ جس بھی معاملات ہو ان تمام معاملات کو صفائی کے ساتھ کرنے چاہیے اور صفائی کے ساتھ ہونے چاہیے تو اگر معاملہ کرتے وقت ظاہر کی بات ہے ادھار کا معاملہ ہو تو اس میں اس ادھار کو جو ہے نا بالکل متعین کرنا چاہیے کہ مثلا ایک مہینے بعد دو مہینے بعد چھ مہینے بعد سال بعد دو سال بعد جو ہے نا میں آپ کو یہ چیز مبی یعنی سامان یا سمن قرض کے طور پر دے رہا ہوں اور دو سال بعد یا ایک سال بعد جتنا پھر ہو میں اگریمنٹ کر لیتے ہیں اسی کے مطابق آپ نے وقت مقررہ آنے پر آپ نے مجھے دینا ہے تو ان پورا جو ترتیب ہے اس پورے کو جو ہے نا تحریر میں لے کے آنا ہے تحریر میں لے کے آنا ہے اور تحریر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس پر گواہ بھی قائم کرنا ہے تاکہ اگر کوئی کل درمیان میں کوئی بات آ جاتی ہے تو تحریر کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا اور ایسی ہی ان گواہوں کی وجہ سے جو اس تحریر پر جو اس معاملے کے وقت جو ہے نا موجود تھے ان گواہوں اور اس تحریر کی وجہ سے جو ہے نا اگر کوئی نزا ہو یا کوئی ہو یا کوئی پرابلم ہو تو نہیں رہے گا تو صاف ستھرا رہے گا تو اس طریقے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے معاملات کرنے ہو ادھار کے معاملات کرنے ہو تو ان کو لازمی طور پر جو ہے نا لکھنا چاہیے تاکہ بعد میں لڑنے جگڑنے اور اختلاف کرنے سے جو ہے نا بچ جاؤ اگر تم لکھو گے تحریر میں لے کے آؤ گے اور گواہ بھی لے کے آؤ گے تو یہ گویا کی معاملات کے بارے میں ایک بہت ہی اہم بات ہے ایک بہت ہی اہم ضابطہ بہت ہی اہم اصول ہے کہ اگر ان چیزوں کا خیال رکھو گے معاملات کرتے وقت آپ لکھو گے بھی اور لکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گواہ بھی قائم کرو گے تو اس بعد میں اس کے خراب ہونے کے یا جگڑنے کے نظا کے نوبت بہت کم آتی ہے کیونکہ سب کچھ جو ہے نا تحریر میں آ چکا ہوگا اور گواہ گواہ بھی جو ہے نا وہ بن چکے ہوں گے پہلے تو کوئی نظا جنگ کی نوبت آئے گی نہیں اگر آ بھی جائے تو اس تحریر کی وجہ سے یا ان گواہوں کی وجہ سے جو ہے نا خود بخود وہ ختم ہو جائے گا تو گویا کہ اس ایکرما میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی کام ہو جو بھی معاملہ ہو اس کو لازمی طور پر تحریر رن تحریر میں لانا چاہیے تاکہ بعد میں پھر مشکلات نہ ہو پریشانیاں نہ ہو جگڑے وغیرہ نہ ہو اس کا ہوجمہ پڑھ لیتے ہیں اور تشریح تو آج مکمل نہیں ہو سکے گی ترجمہ انشاءاللہ ان شاء اللہ چار پانچ منٹ باقی ہے ان شاء اللہ ہو جائے گا یا لدی نہ اے ایمان والو اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کفی معاملہ کرو فاکتبو ہو تو اسے لکھ لیا کرو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبُ مِلْعَدْ اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ انصاف کے ساتھ تحریر لکھے ولا یا بکاتب اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے ولا یا بکاتب ایکتب کما علمہ اللہ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے فلیکتب تو اسے لکھنا چاہیے ولیملل الذی علیہ الحق اور او شخص ہے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے یعنی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار پرور دگار ہے شیا اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے الدی علیہ الحق کو سفیہ ہاں اگر وہ شخص جس کی ذمہ حق واجب ہو رہا ہے نہ سمجھ یا کمزور ہو سفیہ نہ سمجھ اور ضعیفن یا کمزور ہو اولا سفیہ ایم اللہ یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو پھر فَلْيُمْ لِلْوَلِيُّ فَلْيُمْ فَلْيُمْ لِلْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوا ہے وَتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ جس طرح کی دلیل نے بتایا تھا کہ تحریر لکھتے تحریر بھی لکھنی چاہیے اور تحریر کے ساتھ جو ہے نا گواہ بھی قائم کرنے چاہیے تو یہاں پہ گواہوں کا تذکرہ ہے وَتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ اور اپنے اور اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو فَإِن لَمْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ ہاں اگر دو مرد موجود نہ ہو آسان تو ایک مرد اور دو عورتیں نیمن سردوں من میں یعنی ایک مرد اور دو عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائے جو میں تم پسند کرتے جو تمہیں پسند ہو پہلے تو دو مرد ہونے چاہیے اگر مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى یعنی دو عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے ولا يعب الشهداء اذا ما دعوا اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کرے ولاسطر او کبیر اجری اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو چاہیے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے لکھنے سے اکتاؤ نہیں ذالکم اقصد عند اللہ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قریر انصاف واقم الشہادہ اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے وہ ادنا اللہ ترتابوت اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے اور اللہ تکونا تجارتن تحرتن کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے اللہ تکونا تجارتن حاضرہ ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو بینکم رونا بینکم فلیس علیکم تم اللہ تک تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے یعنی اگر معاملہ نقل ہو رہا ہو پیسے نقد دینا ہو اور مبی نقد لینا ہو تو اس میں اگر خط کتابت نہ ہو تو حرج بھی یعنی ہو جائے تو بہتر ہے تم اور جب خرید و فروخت کر لو تو گواہ بنا لیا کرو ولا ہوا رکھا ولا شہید اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو بہن سب فالوس بے تم اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی بس اللہ اور اللہ کا خوف دل میں رکھو اللہ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے علیم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو اس کی مزید جو تفصیلات جو تشریح ہے انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کل پڑھیں گے یہاں تک بات سمجھ میں تو یہاں پہ یہ تھوڑے سے تفصیل آیات ہے تو اس میں اگر تفصیل ذرا زیادہ ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آیاتی کریمہ جو احکام کی جو آیاتی کریمہ ہے یہ چیز ختم ہوں گے تو انشاءاللہ آگے پھر ہم ایسی ترجمہ کریں گے تھوڑی سی تشریح کر کے جو ہے نا آگے چلتے جائیں گے یہ چونکہ احکام کی آیاتی کریمہ ہے تو اگر اس میں ایسی ہم گزر جائے تو بات سمجھنے میں دقت ہوتی ہے تو اس وجہ سے اگر تفصیل ذرا زیادہ ہو جائے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے جو انشاءاللہ رہ گیا اگر زندگی رکھے رہی تو وہ کل پڑیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ